السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أن الله الله واجتنبوا وقال أيضا إن لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معزز ناظرین و و مشاہدین دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں منہج سلف کا تعارف اور اس کے وصول اس موضوع پر اس سے پہلے دو نشست آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے پہلی نشست میں پہلے درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ منہج کیا ہے سلف کا مان اور مطلب کیا ہے دوسرے درس میں میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ منہج سلف ہی کیوں اور تقریباً دس اسباب اور دس اہم باتیں اس کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھیں کہ آخر منہج سلف ہی کیوں کتاب و سنت کے حوالے سے علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑی تفصیل سے یہ بات رکھی تھی کہ منہج سلف ہی کیوں آخر ضروری ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منہج سلف کے اصول اصول کا مطلب ہے بنیادی باتیں اور بنیادی ضابطے اہم ترین باتیں یہ اصول کا معنی اور مطلب ہوتا ہے لہذا آج سے انشاءاللہ اللہ جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ منہج سلف کے اصول کیا ہیں ان اصول کو جو اہم اصول ہیں بنیادی باتیں ہیں بنیادی ضابطے ہیں ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان اہم اصولوں کو بیان کرنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد آپ لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر سارے مسلمانوں کو اور جو بھی ہمارے درس کو سن رہے ہیں سماعت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کی حاضری کو اور ان کے اس شرکت کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین رب العالمین سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ سب سے پہلا اصول ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے دنیا کے اندر سب کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا یا بڑا مقصد یہ تھا اللہ فرماتا ہے کہ القت با اطنافی کل امت رسولہ ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں رسول بھیجے عبد اللہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ وہ تنب البوت اور تاغوت کی عبادت سے بچو تاغوت اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کیا ہے اس سے لوگوں کو روکنا اس سے لوگوں کو ڈرانا تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں رسولوں کو بھیجا اس طریقے سے اللہ العالمین کے ارشاد ہے عماء ارسلام قبل کمن رسول اللہ ابدون کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے جتنے بھی نبی بھیجے ہم نے ان کی طرف یہی وہی کی تھی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے تم لوگ میری ہی عبادت کرو میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں کوئی ایسی ذات نہیں جو تمہاری عبادتوں کا حقیقی مستحق ہو میری ذات کے علاوہ لہذا تم سب کے سب میری عبادت کرو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے سب کو ہم نے یہی وہی کی تھی اور اسی بات کا حکم دیا تھا سب نے یہی کہا وہ عبد اللہ میں خالص اللہ کی عبادت کرو اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے جو قریش کے سامنے سب کے سامنے دعوت پیش کی تھی وہی تھی اور یہی کہا تھا کہ قول لا الہ اللہ تفلح لا الہ اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیابی ملے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے اسی کی دعوت دی توحید کی کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ یہ اساس ہے اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ رب العالمین پر ایمان لانا صرف اس کی عبادت کرنا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ توحید کہلاتا ہے توحید جو جس کے معنی بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہے وہ توحید خالص توحید الوحیت اور توحید عبادت اللہ پر ایمان لانا صرف اللہ کو اپنا رب ماننا اللہ کو خالق اور مالک ماننا یہ بھی توحید ہے لیکن یہ ایسی توحید ہے کہ اگر صرف یہی توحید کسی کے پاس ہے اور توحید عبادت توحید الوحیت کی خالص اللہ کی عبادت کرنا اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے نجات نہیں ہے مکہ کے مشرقین بھی اللہ رب العامین کو اپنا رب مانتے تھے خالق اور مالک مانتے تھے اور اس طریقے سے جو قومیں اور امتیں گزر چکی ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور خالق اور مالک مانتے تھے لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے جب عبادت کی بات آتی تھی تو غیروں کو شریک کر لیا کرتے تھے لہذا صرف یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے ہمارا خالق اور مالک ہے یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اگر یہ نجات کے لیے کافی ہوتا تو اللہ ہر برامن دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو نہ بھیجتا یہ تو ہر دور کے مشرق کا عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور خالق اور مالک ہے مکہ کے مشرقین بھی اس بات کا عقیدہ رکھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر اس اہم حقیقت کو بیان کیا ہے اللہ رب غلامی سورہ مومنون کے اندر سور لقمان کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی تو سب سے پہلا اور سب سے اہم جو وصول ہے کہ خالص توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو ان کی طرف بلانا کیونکہ یہی معیار اور اساس اور بنیاد ہے ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کا کچھ لوگ کہتے کہ ہمیشہ آپ لوگ توحیدی کا ذکر کرتے ہیں بھائی توحید تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے یہی سب سے بڑا خیر ہے یہی سب سے بڑا معروف ہے یہی سب سے بڑے بڑی بھلائی ہے اللہ نے اسی کے لیے تو پوری انسانیت کو پیدا کیا سب کو پیدا کیا عما خلق الجن والدون اللہ اللہ ابامن کا صاف ارشاد کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا پورا قرآن توحید ہے سورہ فاتحہ جو سب سے عظیم صورت ہے قرآن کریم کی سب سے افضل صورت اس کے اندر بھی تینوں توحید کا ذکر ملے گا آپ کو توحید ربوبیت کا بھی توحید الوحیت کا بھی اور توحید اسما اور صفات کا ذکر آپ کو ملے گا سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اس کے اندر توحید کے علاوہ اور کیا ہے تو پورا قرآن کریم توحید ہے یا تو اللہ رب العالمین نے توحید خالص کا ذکر کیا یا اللہ رب العالمین ان قوموں کو بیان کیا جن قوموں نے اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے اللہ ان کو ہلاک برباد کر دیا یا تو قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل ایمان تھے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا کیوں اس لیے کہ وہ نبیوں پر ایمان لائے توحید خالص کو اپنایا اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا ذکر کیا یا جو مسائل ہیں احکام جو بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر ان مسائل پر بھی جب تک انسان کے پاس توحید خالص نہیں ہوگی ان پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی مان لے توحید کے مطابق سنت کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن وہ اللہ رب العامن کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا تو قرآن کریم پورا کا پورا توحید ہی ہے یا تو توحید کا ذکر ہے توحید ماننے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا یا تو جو لوگ توحید پر ایمان نہیں لائے توحید خالص کے نہیں پائی گئی ان کے لیے اللہ ہر نے بربادی کا ذکر کیا ان کی ہلاکت کا ذکر کیا تو قرآن مجید تو مکمل شروع سے لے کر کے آخر تک پوری توحید ہی توحید ہے سور فاتحہ انسان ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے اس کے اندر تینوں توحید کا ذکر ہے اور نماز سے پہلے آپ دیکھیں اذان دی جاتی ہے اذان کیا ہے یہ اذان تو پوری توحیدی توحید ہے اللہ کی بڑائی اس کی اور اس طریقے سے اشد اللہ اللہ کہ انسان باقاعدہ گواہی دیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ پورے چوبیس گھنٹے توحیدی کا ذکر ہوتا ہے نمازوں کے اوقات میں فرق ہے کہیں پر نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہیں پر نماز کا وقت نہیں ہوتا اس لیے چوبیس گھنٹہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اقامت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ پورا اذان بھی پورا توحید ہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ توحید ہی کا ذکر توحید ہی کا ذکر ارے بھائی سب سے اہم عبادت ہے ہمیشہ توحید کا ذکر اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہمیشہ قرآن کی ہمیشہ توحید ہی کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ اذان ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اس میں توحید کا ذکر آپ کو ملے گا تو اس طریقے سے توحید بڑی اہم عبادت ہے سب سے بڑا خیر سب سے بڑا معروف اور سب سے بڑی نیکی ہے اور توحید والوں ہی کے لیے جنت ہے جس کے اندر یہ توحید خالص نہیں ہوگی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا جس کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا نبی کے حو سے پانی کا مستحق نہیں ہوگا وہ پرسرات پار نہیں کر سکے گا جس کے پاس توحید خالص نہیں ہوگی وہ قبر میں سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا جس کے پاس توحید خالص نہیں ہوگی لہذا سب سے اہم چیز کیا ہے توحید خالص ہے اللہ کے رشاد فعلم انہ لا الہ الا اللہ وسطفل ذنبک پہلے جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں سب سے پہلی چیز اللہ ابراہین اسی کو فرض کیا توحید کو عمل سے پہلے توحید خالص عمل بعد میں ہے پہلے علم حاصل کرنا توحید خالص کا فعلم لا الہ الا اللہ وسطفل ذنبک اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے یہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بعد میں بیان کیا عمل بعد میں ہے توحید پہلے ہے تو توحید خالص یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے گی یہ پہلا اصول ہو گیا دوسرا اصول یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی لوگوں کو ڈرایا جائے گا اور شرک سے بھی اجتناب ضروری ہے صرف توحید خالص یا توحید کافی رہی انسان کے لیے توحید اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن اس ایمان اور توحید کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے کافی نہیں ہے تو شرک سے اجتناب بھی ضروری ہے اگر کوئی حقیقی معاہد ہے حقیقی مسلمان ہے تو یقیناً شرک سے دور رہے گا لیکن آج بہت سارے لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں اس لیے یہ دوسرا وصول بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی ورنہ جو حقیقی معاہد ہے حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو شرک سے دور ہی رکھے گا اور وہ شرک نہیں کرے گا کیونکہ شرک کرنے والا حقیقی معاہد اور حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا تو شرک سے اجتناب بھی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے جنت میں داخلے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجد مقدس کے اندر یا کا وہ الدین امن قبل لین اشرک تلیہ وطن املک ولا تکون من الخاسرین کہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو بھی نبی رسول بھیجے گے سب کی طرف یہی وہی کی یہ وہی کی گئی تھی کہ لین اشرک اگر تم نے شر کیا لیا وطن املک تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے ولا تکون من الخاسرین اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ اللہ رب العالمین نبی کو مخاطب کیا نبی کے ذریعے سے اللہ رب غلامی نے پوری امت کو پوری کائنات کو کی تلقین کی ہو پوری کائنات کو درس دیا نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ شرک کر لیں جبکہ ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دے گا تو یہ شرک کیا ہے سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ تعالیٰ شرک جو ہے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ اربام نے فرمائے ولو اشرکھ لہبت انہم ماکان کہ اگر یہ لوگ شرک کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو برباد کر دے گا نبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ انعام کے اندر اور اس کے بعد اللہ فرماتا کہ وہ لوگ اشرک اگر یہ شرک کر بیٹھے یا ان سے شرک شادر ہو جائے تو اللہ العالمین کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے شرک ایسا خطرناک جرم ہے کہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے شرک کے علاوہ دیگر گناہ ہیں وہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کے دیگر اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرتا انسان اگر جھوٹ بولتا ہے انسان اگر رشوت لیتا ہے انسان اگر چوری کرتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی بڑا گناہ کرتا ہے شرک اور کفر اور نفاق کے علاوہ تو اللہ ہر براہین دیگر اعمال کو برباد نہیں کرتا وہ اعمال محفوظ رہتے ہیں اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکوٰۃ اس کا حج اور دیگر عبادات محفوظ رہتی ہیں لیکن انسان اگر شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی وجہ سے اللہ ابامن تباہ و برباد کر دیتا نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ نہ اس کا حج نہ اس کی عبادت کوئی اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا سارے عمل کو اللہ ابامن تباہ و برباد کر دیتا شرک ایک کینسر ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر کینسر ہو جاتا ہے تو جس طریقے جسم کے سارے اعضا برباد ہو جاتے ہیں ایسے ہی شرک ایسا کینسر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال کو اللہ ابامن تباہ و برباد کر دیتا ہے اس لیے شرک سے اجتناب ضروری شرکی کی خطرناکی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے اللہ ابامن شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والوں پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے ان نہ شریک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما من انصار جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مما تعلّہ شرک بلّہ شی دخل جنّا جس نے جسے موت لاحق ہوئی اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ مات عشرک بلّہ شعین دخل النار اور جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے تو وہ جہنم کے اندر داخل ہو گئے صحیح مسلم کی روایت لہذا جنت میں جانے کے لیے توحید خالص اور شرک سے اجتناب ضروری ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے تو شرک بہت خطرناک جرم ہے بہت بڑی گمراہی ہے یہ کبھی ایسے انسان کے لیے مغفرت نہیں ہے اگر بغیر توبے کو مر جائے ایسے آدمی کا ٹھکانا ہمیشہ میز جہنم کا ہے لہذا شرک سے اجتناب ضروری ہے جو سارے لوگ کہتے ہیں شرک سے اجتناب ضروری ہے دو باتیں یہاں پر میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں ان میں سے کتنے مسلمان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ شرک سے اجتناب ضروری ہے وہ بھی کہتے ہیں شرک سے بچنا ضروری ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں وہ کہ شرک سے اجتناب ضروری لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں قبروں کا طواف قبروں پر نظر نیاز غیر اللہ کے سجدے غیر اللہ کے نام پر ہے اور قربانیاں دوسروں سے کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں وہ بھی کہتے شر کرنا حرام ہے وہ بھی کہتے شرک سے اجتناب ضروری ہے شر کرنے والے کے لیے جنت نہیں ہے شر کرنے والے کے لیے ہمیشہ جہنم ہے وہ بھی کہتے ہیں اس بات کو تو پھر آخر مسئلہ کیا ہے آخر اختلاف کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جسے شر کہتے ہیں وہ لوگ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے کتاب و سنت کے اندر شر کہا گیا وہ لوگ اس کو شرک ماننے سے انکار کرتے کہتے یہ شرک نہیں ہے غیر اللہ کا طواف غیر اللہ کے نام نظو و نیاز یا قبروں کے سجدے غیر اللہ کے سجدے یہ سب شرک نہیں ہے یہ تو عقیدت اور محبت میں ہم کرتے ہیں اولیاء سے محبت میں کرتے ہیں اور اولیاء سے محبت کرنا ضروری ہے لہٰذا یہ شرک نہیں ہے ان کے ہاں شرک کیا ہے ان کے ہاں شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو رب کو مانتے ہیں یا کسی مندر میں جاتے ہیں یا کسی بھگوان کو پکارتے اور پوچھتے ہیں یہ شرک ہے یہ سب شرک نہیں ہے ان کے ہاں اسی لیے وہ سب شرک کرتے ہیں حالانکہ سب شرک ہے میرے بھائیوں اگر یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کا وجود کہاں ہے پھر اگر یہ شرک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز ماننا یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر جا کر کے جانور ذبح کرنا اگر یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے ان کے ہاں توحید ربیت کے اندر شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو رب ماننا یہ ان کے ہاں شرک ہوتا ہے یہ شرک نہیں ہوتا کہ آپ اگر غیر اللہ کا سجدہ کریں تو یہ شرک نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کے ہاں اولیاء بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان کی سفارش کریں گے اس لیے ان کا سجدہ کرنا شرک نہیں ہوتا نہ عزب اللہ منظالک اللہ کے سر نے کیا فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا غیر اللہ کے لیے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں ہمارے نبی کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تعالی سجدہ کرنا چاہا کہا کہ امن میں لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں تو آپ سب سے بڑے ہیں تو ہمارے نبی ان کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا جائز تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں ایک صحابی نے نظر مانی کہ وہ ایک بوانا جگہ پر جا کر کے جانور ذبح کریں گے ہمارے بھی نے پوچھا کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کبھی کوئی میلہ ٹھیلا ہوتا تھا کیا کسی کی بات ہوتی تھی تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا تھا کیا کبھی زمانے جاہلیت کا کوئی تیوہار اور کوئی میلہ لگتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا تھا تمہارے بھی نے کہا کہ جاؤ اپنی نظر پوری کرو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحابی رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہرگز جب ذبح نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے وہ لیکن اس کے باوجود بھی مانوی نے پوچھا کہ تم وہ جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے اگر وہاں مذہبی تیوہار لگتا ہے غیر مسلموں کا تو وہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا اگر وہاں غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا وہاں جائز نہیں ہوگا تو جب اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا کسی مذہبی میلے کے اندر جو غیر مسلموں کا ہے یا ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی جیسے قبر ہے مزار ہے یا مندر وغیرہ یا گرجا گھر یا اور جو عبادات کی جگہیں ہیں غیر مسلموں کی وہاں پر جائز نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز ہوگا فصل رب کون ہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے ان سلاتی تی نسخی وہ محیا وہ ممات اللہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے کہ میرا مرنا میرا جینا میرے نماز میری ساری عبادات میری پوری زندگی اللہ رب کے لیے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے مکہ کے مشرقین کیا کرتے تھے کہ اللہ رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مانتے تھے کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتے تھے نہیں کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق مانتے تھے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو رب اور خالق مانتے تھے لیکن عبادت کے اندر شرک کیا کرتے تھے قبروں کا طواف کرتے قبروں پر سجدے کرتے غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کیا کرتے تھے وہ ساری باتیں جو آج کا نام نہاد مسلمان کرتا ہے وہ ساری باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے وہ لوگ اللہ کے علاوہ کے شور کو رب نہیں مانتے تھے اللہ ہی کو خالق مانتے تھے تو پھر اللہ رب العالمین کو کافر مشرق کیوں قرار دیا اللہ رب العالمین ان کی طرف نبی و رسول کو کیوں بھیجا اگر یہ کفر یہ شرک نہیں ہے اگر صرف صرف ربویت کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو رب ماننا برابر سمجھنا اگر یہی شرک ہے تو پھر ان کو اللہ رب العالمین مشرق کیوں قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے تھے اللہ کے علاوہ کسی خالق اور مالک نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خالق اور مالک نہیں مانتے تھے وہ نہیں کرتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو مشرق قرار دیا گیا تو شرک صرف یہ نہیں ہے ربوبیت کے اندر شرک الوحیت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں ان عبادات کو کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے اللہ کے اصول قدیث سے اللہ اللہ منظب غیر اللہ اللہ کی لانت ہوتی اس آدمی کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کے رسول نے لانت بھیجی تو شرک یہ ہے میرے بھائیوں کہ چاہے وہ اللہ کی ربوبیت کے اندر وہ بھی شرک ہے اللہ کی الوحیت کے اندر وہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات کرنا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بات کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بات کرنا یہ بھی شرک ہے ایسے ہی اللہ ابامین کے نام و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو کوئی عالم الغیب سمجھتا ہے وہ اللہ ابامین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو شرک صرف یہ نہیں ہے ربوبیت کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق اور مالک ماننا دنیا کا پیدا کرنے والا ماننا یہی صرف شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ بھی اللہ بہن کے ساتھ کیا ہی یہ بھی شرک ہے تو یہ اصل یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں ورنہ یہ جو شرک کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں حج کرنے بھی آتے ہیں قبروں کا طباب بھی کرتے ہیں قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں مانتے لوگ اس لیے شرک کیا یہ جاننا ضروری اسی لیے میں نے بتایا کہ شرک اللہ کی روبیت کے اندر بھی ہوتا ہے اللہ کی لوہیت کے اندر بھی شرک ہے اللہ کے عصم اور صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے کرنا شرک کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اختیارات ہیں جن میں اللہ نے کسی کو قدرت نہیں دی ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ جن میں اللہ برہم نے کسی کو اختیار نہیں دیا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگیں کسی اور سے آپ زندگی مانگیں یا اس طریقے سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھیں تو یہ اللہ برہین کے ساتھ یہ بھی شرک ہے جن چیزوں میں اللہ برہمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان میں کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک کہلاتا ہے لہذا شرک کسے کہتی ہے جاننا ہمارے لیے ضروری ورنہ وہ لوگ بھی شرک کی مذمت کرتے ہیں لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک نہ کرو لیکن وہ توحید روبیت ہی کے اندر شرک ماننے کے لیے تیار ہیں ان چیزوں کو جو توحید عبادت ہے اس میں جو شرک کرتے ہیں نماز روزہ طواف قربانی رکو اور سجدہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شرک نہیں مانتے یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ گئی کہ کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے وہ یہ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ شرک صرف رویت کے اندر ہوتا ہے ایسے ہی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا یہ ان کا عقیدہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں پرانے کریم اللہ عرب نے فرمایا اوما ما اکثر اکثر لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرے وہ جنوب نہیں وہ بنی یا عبد السلام کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو سنم پرستی سے بچا غیر اللہ کی عبادت سے بچا کون دعا کر رہا ہے یہ ابراہیم خلیل علیہ السلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں جو العزم رسولوں میں سے دوسرے مقام پر جن کا درجہ ہے تمام نبیوں رسولوں میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ ابرامن تو ہمیں شرک سے بچا یہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ لا تجا القبر وسن یو ابد اللہ ابامن تو میری قبر کو وسن نہ بتانا بنانا کہ جس کی بات کی جا سکے اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ اللہ کے رسول کی قبر پر کون آتا ہے کیا اللہ کے رسول کی قبر پر مسلمانوں کے علاوہ کلمہ گو مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور آتا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے مشرق مسلمان شرک مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتا یا مسلمان شرک نہیں کر سکتا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ مسل اللہ کے رسول کی قبر پر کون جاتا ہے کیا غیر مسلم اللہ کے رسول کی قبر پر جاتے ہیں کیا کفار اللہ کے رسول کی قبر پر جاتے ہیں یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں مسلمان اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے پھر ہمارے بھی یہ دعا کیوں فرمائی اللہ تجا القبری وسن و کہ اللہ ابامن تو میری قبر کو اثر نہ بنانا کہ جہاں پر عبادت کی جائے میری قبر کو اللہ ابراہن تو ایسا مت بنانا یہ ہمارے نبی نے اللہ ابراہن دعا کی اللہ ابراہین آپ کی دعا کو قبول فرمایا تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے سلو کی قبر پر کون جاتا ہے مسلمان ہی جاتے ہیں ہمارے نے فرمایا جس جنازے پر چالیس مسلمان یا چالیس لوگ نماز پڑھ دیں ایسے چالیس لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں تو اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے ہمارے نبی نے یہ قید کیوں لگائی کیا کوئی غیر مسلم بھی جنازہ پڑھتا ہے کیا کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ظاہر بات ہے غیر مسلم کا جنازہ نہیں ہوتا جنازہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے تو پھر ہمارے نبی نے یہ قید کیوں لگائی اگر مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے مسلمان کے اندر شرک نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں وہ لوگ آ کر کے جنازے کی نماز پڑھ دیں گے تب ان کے لیے مغفرت ہوگی اس سے صاف واضح ہوا کہ ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے جو بھی شرک کی تعریف کی گئی کہ شرک کا مطلب کیا ہے کہ عبادات میں جو عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ کیا ہے یہ شرک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لہذا ایک انسان اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اکثر لوگوں کو اللہ پر ایمان ہے نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں قبروں کا طباب بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا یہ شرک نہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا شرک صرف یہی ہے ربوبیت کے اندر کہ اللہ کے انکار کر دینا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خالق اور مالک ماننا اور یہ سب شرک نہیں ہے ہمارے نبی نے پھر کفار مکہ کو مشرقین مکہ کو ان تمام اعمال سے کیوں منع کیا ہمارے نبی نے قبروں کو پختہ کرنے سے کیوں آخر منع کیا قبروں کو اونچی کرنے سے کیوں منع کیا ہمارے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھنڈا دے کر کے کیوں بھیجا کہ جاؤ اونچی قبروں کو پست کر دینا اور اس طریقے سے مجسمے کو سور سب زمیں بوس کر دینا اور سب کو ختم کر دینا کیوں بھیجا ہمارے نبی نے تو ایک مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ ابامن کے ساتھ شرک کر سکتا ہے جو بھی شرک کرے گا مشرک ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے کی حدیثی سے بھی واضح طور پر کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی کچھ جماعتیں بت پرستی نہ کرنا شروع کر دیں غیر اللہ کی بات نہ شروع کر دیں اور اس طریقے سے مانبی نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے کہ کچھ لوگ مشرقین سے جا نہیں ملیں گے مشرقین کا عمل نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ تمام حدیثیں اس بات صحیح حدیث ہے یہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امت کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی شرک پیدا ہو سکتا ہے اور ہوا پورے مسلمان سارے مسلمان مشرق شرک کے اندر نہیں ہو سکتے ہمارے بھی کہتی سے ایک جماعت ہمیشہ اکبر رہے گی تو سارے مسلمان شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوں گے لیکن کچھ مسلمان یا بہت سارے مسلمان شرک کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں شرک کے اندر واقع ہو سکتے ہیں ہمارے بھی کہ میری امت ضلالت پر اکٹھا نہیں ہوگی گمراہی پر اکٹھا نہیں یعنی سارے لوگ کفر اور شرک پر اکٹھا نہیں ہوں گے یعنی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ہمیشہ حق پر رہے گی لیکن کچھ لوگ یا عام طور سے لوگ اس کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں اس لیے کہنا کہ مسلمان شرک نہیں کرے گا مسلمان مشرق نہیں ہو سکتا اور یہ سب غیر مسلموں کے لیے کفار کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے جہالت ہے اور نادانی کی باتیں کتاب و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری باتیں تو یہ دو باتیں جاننا ضروری ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا مسلمان کے اندر شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے لوگوں کے یہاں شرک پایا جاتا ہے آپ دیکھیں پاؤں سے لے کر کے ناخن تک یعنی سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں یہ سارا شرک پایا جاتا ہے لہذا شرک سے اجتناب بھی ضروری دوسرا اصول ہے منہج سلم میں سے تیسری بات یہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا کتاب و سنت کی تعظیم کرنا اور کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور کتاب و سنت ہی کو دین کا منبع اور حجت سمجھنا کہ دین کا سرچشمہ دین کا منبع اور حجت کیا ہے کتاب و سنت قرآن و حدیث ہے یہ دو چیزیں اللہ العامی نے آسمان سے نازر کی ہیں اللہ ہر غلام جا بجا قرآن مقدس کے اندر ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا الدین عطی اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو اس کے رسول کے اطاعت کرو ولا طول اور تم اس سے اعراض نہ کرو وان تم تسماؤن تم سننے والے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول اطاعت کرو میں اتی رسول فخر اللہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ ہر العالمین کے اطاعت کی وہ من طول اور جس نے اعراض کیا فما ارسلنا کالم حفیظہ ہم نے آپ کو ان کے پاس داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا یا اے ایمان والو عطی اللہ عطی و رسول ولابل اللہ کے تعت کرو رسول کے اطاعت کرو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اللہ کے اطاعت کیا ہے اللہ کی بات کرنا قرآن کے مطابق زندگی گزارنا قرآن کے فیصلوں کو تسلیم کرنا نبی کے تعت کیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا اور نبی کی باتوں کو ماننا ان کی حدیثوں کو ماننا ان کی سنتوں کو ماننا یہی نبی کے اطاعت ہے اور نبی دنیا کے اندر آتے ہی ان کی اطاعت کی جائے اللہ ربانحما کے رسول بھیجا ہی جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کریں اس طریقے سے ماں نبی نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تلق تو فیق عمر بھی ہما کتاب اللہ ہے وہ سنتی دو چیزیں ہم تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ کتاب ہے اور میری سنت لہذا اگر گمراہی اور دلالت سے بچنا ہے تو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے کتاب و سنت کو اپنانا ہے اس کی تعظیم کرنا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے جو کتاب و سنت کے اندر آ جائے انسان اس کو تسلیم کر لے اللہ تعالیٰ کے ارشاد انزل علیکم ربکم ولا تبھی من ہے اولیا تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتبار پیروی کرو اور ان کو چھوڑ کر کے دیگر اولیاء کی اتبار پیروی نہ کرو اللہ نے کیا نازل کیا ہے کتاب و سنت کو قرآن و حدیث کو نازل کیا آسمان سے وہی نازل فرمائی دو چیزیں اللہ نازل فرمائی لہذا ان دونوں کی تباہ کرنے کا اللہ ابامن حکم دیتا ہے فستم سکھ بل لذیو ان کا اللہ مستقیم مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے یعنی کتاب و سنت کو آپ سرات مستقیم پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا بین ید اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو آگے مت جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے آگے نہ جاؤ وہ تق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ سمین اللہ ہر برامین کیا ہے سننے والا اور جاننے والا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کوئی حکم آ گیا کوئی فیصلہ آ گیا اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے یہ پہچان ہے مومن کی ان نما کانا قول مومنین مومن کی بات تو یہ ہوتی ہے اللہ و رسول جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیا حکمہ بین کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے این سمعنا و اطانا یہ کہے کہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کر لی یعنی کتاب و سنت کی بات ہم نے سن لی اور ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اس کی اطاعت کر لی وہ اللہ کام المفلحون اور یہی کامیاب لوگ ہیں کامیابی کتاب و سنت کو اپنانے میں ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دینے میں دلالت ہے گمراہی ہے تباہی اور بربادی ہے کامیابی چاہیے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم کرنا اور اس کو مان لینا اس کی تعظیم کرنا ان کے سامنے کسی اور کی بات کو نہ پیش کرنا انہوں ان کو نہ چھوڑ دینا یہ ہے تیسرا جو سب سے بڑا وصول ہے منہج سلف کا اور اگر واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں کہ صحابہ کے کے سامنے جب کوئی حکم آتا تھا کس طریقے سے عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی میں صرف حوالے مثالیں دے کر کے ایسے ہی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلوں تحویل قبلہ کا مسئلہ لے لیجئے قبلہ جب بدلا نماز کی حالت میں صحابہ نے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہمارے نبی نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ ابراہین تمہیں آگ کا کی انگوٹھی پہنائے تو انہوں نے فوراً جو ہے جب ناراضگی دیکھی تو انہوں نے انگوٹھی پھینک دی اسی وقت پھینک دیا شراب حرام ہوئی آپ دیکھیں صحاب کرام نے شراب کے گھڑوں کو پتل کر دیا توڑ دیا اور شراب مدینہ گلیوں میں ایسی بہنے لگی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے اس قدر نبی کا اللہ کا حکم آنے کے بعد فوراً اس کو تسلیم کر لیا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے صاحب کرام بھی جوتے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے نبی کو دیکھا جوتا نکالتے ہوئے انہوں نے فوراً جوتا نکال دیا یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آپ نے کیوں نکالا نہیں نبی کو دیکھا نبی کو دیکھ جوتا نکالتے ہوئے دیکھا جوتا انہوں نے نکال دیا اس طریقے سے یعنی صاحب کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود بن نثار ایک ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک آدمی سے کر دی اور اس نے انہیں طلاق دے دیا عدت جب گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد رجوع کرنا چاہا تو ماقل بن نثار کو تھوڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب اپنی بیوی بیٹی کو ہم تمہیں نہیں دیں گے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ادا تلق تم النسا فبلغ نہ اجل ہن فلا عدل این کہنا ازوا جہن ادا ترا دبن بالمعروف کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہو جائے تو ان کو ان کے شوہروں سے نکاح سے مت روکو جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں یعنی دو طلاق کے بعد طلاق رجئی کے بعد عورت کی عدت اگر ختم ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن نیا نکاح کرنا پڑے گا ان کو تو وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے تو ماقب انسان منع کر دیا اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو رضی اللہ تعالیٰ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو فوراً وہ نادم ہوئے پشیمہ ہوئے اور جا کر کے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی ان کے ساتھ کر دی یہ صحیح بخاری کا واقعہ اس طریقے سے آپ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ کتاب و سنت میں جیسے حکم آتا تھا اللہ رب العامین کا اس کے نبی کا کوئی فیصلہ فوراً لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے یہ دوسرا سب سے بڑا اصول ہے کہ کتاب و سنت یہی اصل منبع ہیں یہی حجت ہیں اور جہاں تک اجماع اور قیاس کی بات ہے تو ہم اسے بھی مانتے ہیں قیاس کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن قیاس اور اجماع یہ ضرورت ہے اور قیاس اور اجماع محتاج ہے کتاب و سنت کا کتاب و سنت کا محتاج ہے اجماع اور قیاس کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل اور اصل ہونی چاہیے اور یہ دونوں ضرورت ہیں جب کتاب و سنت کے اندر وہ مسائل نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں انسان قیاس کرتا ہے تو قیاس کے ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ اصل نہیں ہیں اصل کتاب و سنت ہیں اور یہ ضرورت ہے اجماع اور قیاس اور جبکہ اصل اور ممبا کیا ہیں حجت کیا ہیں یہ جو ہے کتاب و سنت ہے اور صحیح قیاس بھی اور اجماع بھی اگر ثابت ہو جائے تو بھی حجت ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے یہ دو ممبا ہیں لیکن اصل کتاب و سنت ہے اور جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہوگی اس قیاس کو تسلیم نہیں کیا جاتا وہ قیاس رد کر دیا جاتا ہے جس قیاس کی اصل نہ ہو کوئی انسان یہی قیاس کر لیتا یا کتاب و سنت کے خلاف قیاس ہو کتاب و سنت کے اندر حکم موجود ہے واضح طور پر پھر بھی آدمی قیاس کرے ظاہر بہت ایسے قیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب و سنت یہ اصل مصدر اور ممبا ہیں یہ اصل حجت ہیں لہذا ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا یہ بھی تیسرا اصول ہے چوتھا یہ اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر تفریق نہ کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا حدیث نازل کی دونوں میں تفریق نہ کرنا یعنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور دونوں کا ماننا ہو بہت ضروری ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے حدیثوں پر بھی ایمان لانا اور حدیثوں کو ماننا ضروری ہے اللہ فرماتا کہ اما آتا کم رسول فخو اما نہا کمان فنت ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں حدیثیں دی ہیں سنت دیا اپنا عمل دیا ہے لہذا اس کا ماننا ضروری ہے اگر کوئی تفریح کرتا ہے کہ قرآن سے جو ثابت ہوگا ہم اس کو مانیں گے حدیث جو ثابت ہوگا اس کو نہیں مانیں گے یا حدیث کا انکار کر دے تو اسی صورت میں یہ کیا ہے یہ کفر ہے قرآن و حدیث کے اندر تفریق نہیں کی جائے گی دونوں وہی ہیں دونوں اللہ حرب اللہ میں نازل کیا ہے دونوں کا سے ایک ہے دونوں حجت کے لحاظ سے دلیل اور برہان کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں دونوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی دونوں کا مقام مرتبہ ایک ہی ہے کوئی تفریق نہیں کی جائے گی دونوں کے اندر قرآن سے جو چیز ثابت ہو جائے جیسے اس کا ماننا ضروری ہے ایسی حدیث سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا ضروری ہے قرآن سے جو چیز حرمت ثابت ہو گئی جس طریقے سے اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے ایسی حدیث سے بھی جو حرمت ثابت ہوگی اس سے بھی دوری اختیار کرنا ضروری ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں قرآن پہلے اور حدیث بعد میں یہ صرف ترتیب کے لحاظ سے ورنہ حجت اور دلیل کے لحاظ سے دونوں پر عمل کرنے کے لحاظ سے یا دونوں کے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دونوں کے حجت اور دلیل ہونے کے لحاظ سے ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے فرق کس میں ہے ترتیب کے لحاظ سے ترتیب پہلے قرآن دوسرے نمبر پر حدیث اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں عام طور سے کیونکہ مثال سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں جیسے ماں باپ ہیں کوئی باپ ہے اس کے دو تین اولاد ہیں ایک بڑا ہے اس کے بعد مجھلا ہے پھر چوتھے نمبر پر کوئی ہے تیسرے نمبر پر کوئی ہے تو سب ترتیب کے لحاظ سے کوئی بڑا کوئی درمیانی کوئی چھوٹا ہے ورنہ اولاد ہونے کی حیثیت سے سب کے سب برابر ہے دونوں کو برابر حصہ ملے گا اپنے باپ کی وراثت میں دونوں کے تمام اولاد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا اور کوئی لڑکا ایسا جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے دونوں باپ کے مال میں وراثت کے لحاظ سے برابر ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور بیوی حمل سے تھی بیوی حمل سے تھی اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور بچے کی ولادت حمل کیا نام ہے باپ کی ولادت کے بعد ہوئی وہ بچہ بھی اپنے باپ کا ویسے ہی وارث ہوگا جیسے اس کے بڑے بھائی لوگ وارث ہوں گے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگرچہ اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اور باپ کی وفات کے بعد اس کی ولادت ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سب درجے میں برابر ہے وراثت میں سب برابر ہے حقوق کے لحاظ سے سب برابر ہے کوئی تفریق نہیں کی جائے گی ان کے اندر چھوٹے بڑے کے اندر وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ کتاب و سنت کے درمیان تفریح کرنا جہالت ہے ضلالت ہے بربادی ہے اور یہ سلب صالحین کے عقید اور منحج پر چلنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ تو کتاب و سنت کے اندر تفریق نہیں کی جائے گی دونوں اللہ ابراہن کی طرف سے وہی ہیں جیسے اللہ قرآن نازل کیا ایسے اللہ ابراہن نے حدیثوں کو بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمان ہے اوما ہوا ان ہوا اللہ آپ اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو اللہ کے سل کی جو سنتیں وہ بھی وہی ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں وہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا نے جیسا چاہا ویسا کیا کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی کچھ باتیں اللہ رب نے حدیث کے اندر اپنے نبی کو بتائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا حدیثوں کے ذریعے لہذا دونوں میں تفریح کرنا کہ قرآن سے جو حکم ثابت ہوگا اس کا درجہ اونچا ہوگا اور حدیث سے جو ثابت ہوگا اس کا درجہ نیچا ہوگا یہ کہنا دلالت اور گمراہی ہے حدیث کے لیے ایک شرط ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے اگر حدیث صحیح ہے تو ایسی صورت میں اس سے جو مسئلہ ثابت ہو گیا اس کا بھی درجہ اور مقام وہی ہوگا جو قرآن سے ثابت ہوا ہے دونوں اللہ رب کی طرف سے نازل آپ دیکھیں کہ اللہ رب کا فرمان ہے کان ولا ادا قد اللہ رسول امرا جب اللہ جب مومن اور مومن کے لیے اختیار نہیں ہے مومن اور مومنہ عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ دے دیں یقون الحم الخیرۃ من امرحیم یہ کہ ان کو اس معاملے کو ماننے میں اختیار ہو اللہ و رسول فقط اللہ بعیدہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی کے اندر جا گرا اس آیت کا جو شاہ نزول ہے جب آپ شاہ نزول پر دھیان دیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نہیں بیان کیا یہ حدیث کا مسئلہ تھا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے جہش جو آپ کی پھوفی داد بہن تھی ان کے پاس زید بن ہار کا پیغام لے کر کے گئے شادی کا ان کے گھر والوں نے تردد کیا تو اللہ ہرب نے شاید کریمہ کو نازل فرمایا آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے جو کہا تھا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے یہ ہمارے نبی کا اپنا فیصلہ تھا جو ہمارے نبی نے کہا تھا اور شادی کرنے کے لیے قرآن میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا کسی مومن اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول جو فیصلہ دے دے اس کو ماننے نہ ماننے کا اختیار وہ فیصلہ قرآن کے اندر نہیں جو ہمارے نبی نے سنایا تھا یا ہمارے نبی نے جو بات کی تھی زینب بنت جہاز کے گھر والوں سے وہ بات اللہ رب العامین نے قرآن کریم کے اندر کہیں نے بیان کیا کہیں نے بیان کیا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جو قرآن میں ہے اس کا ماننا ضروری ہے ایسے نبی کے فیصلے کو بھی جو حدیث اور سنتوں کے اندر ہے اس کا بھی ماننا انسان کے لیے ضروری ہے اس کا ماننا ضروری ان کے اندر تفریق کرنا قطان جائز نہیں اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا دونوں کا ماننا ضروری اور بھی انشاءاللہ باتیں آگے آئیں گی اس کے تعلق سے اس طریقے سے بڑی واضح حدیث ہے مقداب بن بن مادی کرب کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ انی انتیب و جو کتاب بھی دیا گیا قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسی دوسری چیز بھی دی گئی اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ اسی جیسی مصر کا لفظ ہمارے بھی نے استعمال کیا مثل کے معنی ہوتے برابر ہو بہ کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر تو میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث کے اندر نزول کے اعتبار سے وہی ہونے کے اعتبار سے دونوں کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے حجت اور دلیل ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر اور درجی کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں جو حکم قرآن ثابت ہو جیسے اس کا ماننا ضروری ایسے جو حکم اللہ کے سر کے حدیث ثابت ہو اس کا بھی ماننا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے دونوں کے اندر تفریق نہیں کی جائے گی پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں اللہ و رجل رکت ہی ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی اپنے تخت پر آسودہ ہو کر کے بیٹھے گا اور یہ کیا کہے گا علیہ کم القرآن تم اس قرآن کو لازم پکڑو فما وجد تم فی من حلال فلو اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال مانو اما وجد تم فی من حرام من رمو اور اس میں جو حرام پاؤ اس کو تم حرام مانو اللہ لحم الحمار الحلی آگاہ ہو جاؤ تمہارے لیے گھریلو گدھا کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے یہ ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہمارے نبی کے پاس اللہ رب نے وہی کی ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ولا زینا من صبا اور نہ ہی وہ درندے جو اپنے جو دانت والے ہیں دانت والے جو درندے ہیں جو دانت سے شکار کرتے ہیں دانت والے ہیں ان درندوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ وہ دعوت کی روایت ہے اور صحیح روایت امام البانی اس کو صحیح قرار دیا آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اللہ رب العامی نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا ہمارے نبی نے حلال کیا اللہ نے کچھ چیزیں قرآن کے اندر حلال اور حرام کی ہیں ہمارے نبی نے کچھ چیزیں حدیثوں کے اندر حلال و حرام کی ہیں اللہ رب العامین کی طرف سے وہی آئی تب آپ نے ان چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا تو جیسے قرآن سے جو چیز حلال ہے اس کا درجہ ہے اسی طریقے سے حدیث سے جو چیز حلال ہے اس کا درجہ بھی وہی ہوگا اب آپ دیکھیں گھریلو گدھا کھانا ویسے حرام ہے جیسے سور کا کھانا حرام ہے جیسے کتے کا کھانا حرام ہے درندوں وہ درندے جو دانت سے شکار کرتے ہیں اور دانت والے ہوتے درندے ان درندوں کو کھانا ویسے حرام ہے جیسے کیا نام ہے وہ جن وہ جانور جن کو اللہ رب العامی نے قرآن کریم کے اندر حرام قرار دیا ہے ان کا کھانا حرام دونوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی مسلمان بھی نے فرمایا دونوں قرآن بھی جیسے ہے ویسے حدیث بھی ہے دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی ہاں کچھ چیزوں میں فرق ہے کچھ چیزوں میں ہے فرق ہے لیکن حکم کے لحاظ سے اور ماننے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے جیسے قرآن معجزہ ہے قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں حدیثوں کے الفاظ ہمانوی کی طرف سے ہیں حدیث معجزہ نہیں ہے اس طریقے سے قرآن کے الفاظ قیامت سے پہلے اللہ کی طرف اٹھا لیے جائیں گے جب کہ حدیث نہیں اٹھائی جائے گی تو اس طرح کے فروق ہیں دونوں کے اندر لیکن حکم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے حجت کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا وہ چیز قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گی حدیثوں کے اندر وہ چیزیں ملیں گی وقت نہیں کہ ساری ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اب آپ دیکھیں یہیں پر دو چیزیں ہمارے نبی نے فرمایا گھریلو گدھا قرآن کے اندر آپ کو ذکر نہیں ملے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی جو قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کیا ہے اور تو اس کی جو کیا نام ہے خالہ ہے یا اس کی پھوپھی اس کے ساتھ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا یہ قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں دادی وارث ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہمارے بھی نے اس کو بیان فرمایا اس طریقے سے چڑیا جو اپنے پنجے سے شکار کرتی ہے اس کا کھانا حرام ہے شریعت کے اندر قرآن کریم اس کو نہیں بیان کیا گیا یہ حدیث یہ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو ہے نماز سسخا کا ذکر نہیں ملے گا نماز قصوب کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا ہمارے بھی نے اس کو بیان کیا وہ بھی سنت ہے وہ بھی مصنون ہے نماز پڑھنا اس کا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو کتاب و سنت کے اندر تفریق نہیں کی جائے گی نہیں تفریق کی جائے گی بلکہ کتاب و سنت کو سے جو بھی حکم ثابت ہوگا ان کا ماننا سب کے لیے واجب اور ضروری ہوگا پانچویں چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا یہ بہت اہم چیز ہے ہر مسلمان جو بھی ہیں چاہے وہ خوارج ہوں روافظ ہوں قبر پرست ہوں صوفیہ ہوں جو بھی ہوں سب کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو کافر ہو جائیں گے صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے لیکن تو کیوں کہتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو ہم مانتے لیکن جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو وجہ تفریق ہے وہ یہ ہے تو کتاب و سنت کو سلب سالین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے سہم کے فہم کے سلب سالین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کا سمجھنا ضروری ہے یہ بھی ایک اصول ہے اور اہم اصول ہے یہی سے فرق سمجھ میں آتا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے کون سچا مسلمان نہیں ہے جو کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھے وہ سمجھ لیجئے صحیح راستے پر نہیں ہے گمراہ بنتا ہے گمراہ شخص ہے وہ کیونکہ یہ ضروری ہے کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور میں نے اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ جب یہ موضوع میں نے چھیڑا تھا کہ منہج سلف ہی کیوں وہاں پر یہ بات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی تو یہاں دو چیزیں میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ مزدر تلقی مزدر تلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کہاں سے لیں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مزدر تلقی میں کہ کتاب و سنت سے لیا جائے گا اجماع اور قیاس سے لیا جائے گا کوئی فرق اس کے مطلب کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے لیکن اختلاف کیسے ہے کہ کتاب منہج تلقی یہ جو مصدر ہیں ان سے کیسے سمجھا جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے تو دین کس سے اور کیسے لینا ہے دین کو کیسے سمجھنا ہے قرآن و حدیث جو مصدر ہیں حجت ہیں ان کو کیسے سمجھنا یہ اصل مسئلہ ہے آخر ان کو کتاب و سنت کو سمجھنے کا کوئی ذریعہ تو ہوگا کوئی معیار تو ہوگا کیسے ان کو سمجھیں گے کیا ہم جو تنظیمی لٹریچرس ہیں ان سے سمجھیں گے یا مارکیٹ میں بکنے والی کتابیں ان سے سمجھیں گے یا جلسے اور پروگراموں سے سمجھیں گے یا اس طریقے سے ادیبوں سے اور شعرا سمجھیں گے یا ان لوگوں سمجھیں گے جو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس طریقے سے یعنی واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے اس کے ذریعے سے کیا ہم اس کو سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے یا ہر نمازی سے ہر مسلمان سے جا کر کے ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے ایسا نہیں ہے تو کتاب و سنت یہ مصدر ہیں لیکن ان کا ان کو سمجھا کیسے جائے گا یہ بہت بنیادی بات ہے اور اس میں کتاب و سنت کو سلب صالحین کے عقیدے اور ان کے نحج کے مطابق ہم سمجھیں گے تبھی جا کر کے انسان صحیح مانو مسلمان اور مومن ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ طب سبیل امن علیہ جنہوں نے ہمارے طب عنابت کی رجوع کیا ان کے راستے کو اپنائیے ان کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کیجیے ان کی اتباع اور پیروی کیجیے لہذا جو سلب صالحین ہیں ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری کیونکہ وہ سب کے سب کتاب و سنت کو سمجھے اور اس پر انہوں نے عمل کیا تبھی اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تبھی اللہ رب العامی نے ان کو ہمارے لیے مشل راہ قرار دیا تبھی اللہ رب العامی نے ان کے راستے کو ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے واجب اور ضروری قرار دیا اور اللہ رب العامی نے فرمایا جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جہنم کے اندر چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس لیے ان کے راستے کو اپنانا اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے واجب ہے اگر کوئی ان کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو نہیں سمجھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا میں ایک مثال دیتا ہوں مثال آپ دیکھیں مثال یہ ہے کہ اللہ ابراہین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ ابراہین تمہارے ساتھ ہوا تم تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ابراہین تمہارے ساتھ ہے ہے یہاں پر معیت کا مطلب کیا جو اہل سنت الجماعت اور صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے سب کے ساتھ اللہ ابراہین ہے اب اسی آیت کو آپ صلب صالحین صحابہ تابعین طب تابعین اور جن کے نقش قدم پر جنہوں نے پیروی کی ان پر اگر آپ پیش کریں گے تو انہوں نے اس کا مطلب کیا سمجھا انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اللہ براہین کا علم ہر جگہ امام ابو حنیفہ نے امام حمد حمبل نے اور اس پر اجماع ہے تمام صحابہ تابعین طب تابعین اور اس کے بعد کے جو ہمارے سلف ہیں سب کے سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ ابامن کی ذات آسمان پر ہے عرش پر ہر جگہ نہیں ہے اب دیکھیے انہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا سلب صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا گمراہ ہو گئے تو کتاب و سنت کو سلب صالین کے منحج اور عقیدے کے مطابق سمجھ رہا اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھ رہا کہ ہم جو چاہیں اس کا معنی بیان کر دے نہیں صحابہ نے کیسے سمجھا اس کا معنی کیا انہوں نے اس شاید کی تلاوت نہیں کی انہوں نے شاید کا معنی سمجھا اس کے مطابق عمل بھی کیا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور کتاب و سنت کے اندر اور اس طریقے سے اجماع اور قیاس اور ساری دلیلوں کو ملا لیا جائے تو امام ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ ابرامین عرش پر ہے امام منیفا کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی مانے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہ مانے کہ اللہ کی عرش کہاں ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ آئے تھے جن میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ علم سے ہے اللہ کی ذات اوپر ہے امام احمد بنبر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام آیتیں اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات علم سے کی ہے یا تو شروعات علم سے کیا یا اختتام علم پر کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم سے تمہارے ساتھ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر ہے میں نے ایک مثال دی ہے یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ کتاب و سنت کو سلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے گا اگر ان کے فہم کو چھوڑ دے گا چھوڑ دیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا امام بن حمبل فرماتے ہیں ہمارے پاس اصول یہ ہے اتمسک کان علیہ صاحب رسول اللہ کی جس پر صحابہ تھے اس کو مضبوطی سے تھام لیں ول اقتدا بہم اور ان کی اقتدا کریں ان کی تباہ کریں وہ ترک البدا اور بدعت کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ جو ہمارے درمیان اور اہل بدعت اہل خرافات اور جو اہل باطل ہیں و زلال ہیں ان کے درمیان تفریق ہوتی ہے اور وہ امتیاز ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اگر کوئی کتاب و سنت کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھے وہ گمراہ ہے صحیح راستے سے بھڑکا ہوا ہے صحیح راستے سے بھڑکا ہوا گمراہ ہے اور ایسے آدمی کے لیے دلالت اور گمراہی ہے لہذا یہ بہت اہم اصول ہے اور ایسا اصول ہے جو ہمارے درمیان اور دوسروں کے درمیان تفریق کرتا ہے لہذا اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آنے والے درست میں باقی باتوں کو ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نصول پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین و صلی اللہ بن محمد ولا علیہ و صاحب اجمین و جزاکم اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ